واشهد واشهد ان ان لا لا اله الا الله وحده شريك له محمدا عبده ورسوله بعد نماز کے ارکان کا تذکرہ چل رہا تھا اور یہ بتایا گیا کہ نماز کے چودہ ارکان ہیں جن میں سے پانچ ارکان کا ذکر ہوا تھا پہلا رکن کون سا تھا قیام کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا رہے نا آپ لوگ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا دوسرا رکن کیا ہے جی جی اللہ اکبر کہنا بھائی نماز کے لیے پہلے کھڑا ہوں گے نا اس کے بعد دوسرا کام کیا رہتا ہے اللہ اکبر کہنا تیسرا رکن کیا ہے سر فاتحہ پڑھنا سر فاتحہ کے بعد پھر کیا کرتے ہیں نہیں سورہ ملانا رکن نہیں ہے یہاں رکن کی بات ہو رہی ہے رکن کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بغیر آپ کی نماز ہی نہ ہو اس کے بعد رکو ہے ٹھیک ہے رکو کرنا نمبر پانچ رکو کے بعد کھڑا ہونا مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی رکو کرے اور کھڑا نہ ہو اور رکو ہی کی حالت میں سجدے میں چلا جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی رکو کے بعد کھڑا ہونا ضروری ہے رک نہیں نماز کا کہ رکو کے بعد انسان کھڑا ہو جیسے سورہ فاتحہ پڑھتے وقت انسان کھڑا رہتا ہے نا دعا پڑھے پڑھتے وقت انسان قیام کرتا ہے اسے ہی رکو کے بعد انسان کو کھڑا ہونا ہے انسان کے جسم کی ہر ہڈی جیسے پہلے تھی ویسی جگہ پر پہنچنی چاہیے یہ پانچ ارکان ہو گئے آج اور پانچ پڑھیں گے اور اس کے بعد باقی چار انشاءاللہ اگلے دن پڑھیں گے چھٹا رکن کیا ہے کہ سات اعضا پر سجدے کرنا سات آزا پر رکو کے بعد کیا ہوتا ہے کھڑے ہوتے نا اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہاں سجدے میں جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سجدہ کیسے کرنا ہے سات آدھا پر سجدہ کرنا ہے اللہ کے رسول صاحب کے تو انا ان اسجدہ اللہ سب آبو آزم یا اللہ سبات آبا مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کون سات ہڈیاں ہیں انسان کے دونوں پاؤں کے کی انگلیاں ٹھیک ہے ادمین اور انسان کے دونوں گھٹنے کتنے ہو گئے چار اور دونوں ہاتھ کے پنجے کتنے ہو گئے چھ ہو گئے نو کیسے ہو گیا بھائی دو ادھر دو ادھر چار اور دو ادھر چھ ہو گئے اور پیشانی اور ناک یہ دونوں کو ایک شمار کیا گیا ہے کیونکہ دونوں سب ملے ہوئے ہیں یہ دونوں ہاتھ الگ ہیں دونوں پاؤں الگ ہیں گھٹنے الگ ہیں پیشانی ناک ایک تو انسان کی پیشانی بھی زمین پر ہونی چاہیے اور ناک بھی ان سات آزا پر سجدہ کرنا یہ رکن ہے اگر انسان سجدہ کرے ایک ہاتھ اٹھا کر کے رکھے اس کا سجدہ نہیں ہوگا یا سجدہ کرے انسان پاؤں کو اٹھا کر کے رکھے پاؤں نیچے نہ رکھے زمین پر نہیں سجدہ ہوگا بہت سارے پاؤں اٹھا کر کے رکھتے ہیں پاؤں کو دونوں پاؤں کے پنجے زمین پر ہونے چاہیے زمین پر ٹھیک ہے ایسے آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر ہونا چاہیے دونوں گھٹنے زمین پر ہونے چاہیے پیشانی اور ناک دونوں زمین پر ہونی چاہیے اگر پیشانی زمین پر ہے ناک نہیں ہے تو بھی سجدہ نہیں ہوگا یا آپ نے سجدہ ناک لگا دیا زمین پر پیشانی اٹھا دیا اگر کوئی ایسا کرے تو بھی اس کی نماز نہیں سجدہ نہیں ہوگا اس کا ان سات اعضا پر سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہے یہ رکن ہے نماز کا اس کے بغیر سجدہ نہیں ہوگا انسان کا سجدہ اسی کا نام ہے کہ آپ کے دونوں پاؤں کے پنجے زمین پر ہوں دونوں گھٹنے زمین پر ہوں دونوں ہاتھ آپ کے زمین پر ہوں اور اس طریقے سے پیشانی اور ناک دونوں زمین پر رہے یا جہاں آپ جیسے یہ کارپیٹ بچھا ہوا ہے کارپیٹ پر آپ کی پیشانی اور ناک رہے چٹائی ہے چٹائی پر آپ کی پیشانی اور ناک رہے ٹھیک ہے اور اگر پیشا جو یہ نہیں ہے مان لیجیے فرش ہے خالی یا صرف زمین ہے تو وہاں پر آپ کی ناک اور پیشانی زمین پر رہے اس طریقے سات آزا کا زمین پر ہونا سجدے کے وقت رکنا ہے یہ اس کے بعد ہی انسان کا سجدہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدی بخاری مسلم کی روایت کہ مجھے سات اعضا پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا سات ہڈیوں پر دونوں پاؤں کے پنجے دونوں گھٹنے اور دونوں ہاتھ کے پنجے اور ناک اور پیشانی یہ چھٹا رکن ہو گیا ساتواں رکن کیا ہے ساتواں رکن ہے کہ سجدے سے اٹھنا سجدے سے اٹھنا یہ ساتواں رکن ہے کہ انسان سجدے کے بعد اٹھے یہ نہیں کہ انسان دونوں سجدہ کو ملا دے تو اس طریقے سے یہ سجدہ نہیں ہوگا انسان کو اٹھنا ہے دونوں پہلے سجدے کے بعد ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ صرف منڈی اٹھاتے ہیں سجدے میں چلے جاتے ہیں یہ غلط طریقہ یہ انسان جب سجدہ کرے پہلا تو اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ سجدے سے اپنے سر کو اٹھائے اور آٹھواں رکن کیا ہوگا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا بیٹھنا بھی انسان کے لیے ضروری ٹھیک ہے دونوں سجدوں کے درمیان انسان بیٹھے اگر نہیں بیٹھتا ہے سر اٹھا لیا بیٹھا نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے ایک رکن کو چھوڑ دیا بیٹھنا انسان کے لیے ضروری ہے دو سجدوں کے درمیان اسی سے تفریق ہوگی دو سجدے کی کیا آپ نے دو سجدہ کیا ہے تو انسان کو دو سدوں کے درمیان بیٹھنا ہے یہ آٹھ رکن ہو گیا ٹھیک ہے میں نے کیا فرما کہا کہ رکو کے بعد سجدہ کرنا سات اعضا پر یہ چٹھا اور ساتواں کیا ہے اٹھنا اور پھر بیٹھنا دو سدوں کے درمیان یہ کتنے ہو گئے یہ آٹھ ہو گئے نوی چیز کیا ہے آخری تشہد پہلا جو تشہد ہوتا ہے جیسے آپ ابھی عشاء کی نماز پڑھے عشاء میں کیا تشہد ہے دو بار بیٹھتے نا پہلا تشہد واجب ہے رکن نہیں ہے دوسرا کیا ہے رک نہیں ہے ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی آپ کو اس کو آپ کو پڑھنا اگر یہ چھوٹ گیا تو آپ کو اس کو دہرانا ہی پڑے گا پوری نماز نہیں دہرائیں گے تشہد دہرائیں گے ٹھیک ہے واجب میں کیا ہوتا ہے واجب اگر چھوٹ گیا ہے تو آپ کو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں آپ جو سجدہ کر لو سدے سے ہو آپ کی نماز ہو جائے گی تو جو پہلا تشود ہوتا ہے اگر دو تشود والی نماز ہے تو پہلا تشود واجب ہوتا ہے پہلا تشود رکن نہیں ہوتا ہے اسی لیے اگر امام پہلے تشود میں نہ بیٹھے کھڑا ہو گیا تو اس کو اب بیٹھنا نہیں ہے کھڑا رہے وہ نماز پڑھ لے اس کے بعد وہ سدے سو کر لے گا اس کی نماز ہو جائے گی کبھی کبھی ہوتا نا کہ انسان جو ہے جسے عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں اور انسان بھول گیا بیٹھنا چاہیے پہلے تشود کے نہیں بیٹھا اب اگر کھڑا ہونے سے پہلے اگر اس کو یاد آ گیا تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے لیکن وہ کھڑا ہو گیا ایک دم مکمل اب اس کو یاد آئے کہ یار تو مجھ کو تو بیٹھنا تھا اب وہ کیا کرے گا اب وہ آپس نہیں بیٹھے گا کھڑا ہی رہے گا نماز مکمل کر لے گا دو سجدے سو کر لے گا اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ دو سجدے سو جو واجب چھوٹ جاتا ہے اس کو پورا کر دیتا ہے جو کمی رہتی نا اس کو پورا کر دیتا ہے لیکن اگر رکنا ہے تو سجدے سو بھی کرنا ہے اور اس کو بھی دوہرانا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی دوہرانا جیسے مان لیجیے اگر کسی نے سجدہ نہیں کیا ایک تو کیا کرنا پڑے گا اس کو سجدہ دہرانا پڑے گا اس کو پھر بعد میں دو سجدے سو کرنا پڑے گا وہ صرف سجدے سو سے کام نہیں چلے گا سجدے سو سے کہاں کام چلے گا واجب جو چھوٹ جائے گا آگے آئے گا واجب کا ذکر اس میں اگر انسان واجب چھوڑ دیا چھٹ گیا واجب بھول کر کے چھوڑ دیا تو اسی صورت میں کیا ہوگا اس کو سجدے سو کرنا پڑے گا اور نماز اس کی مکمل ہو جائے گی لیکن جو رکن ہے اس میں انسان کو رکن بھی دوہرانا پڑے گا بغیر رکن کے نہیں ہوگا بھائی گھر ہے نا گھر چھت ہے نا اگر اس کا پلر گر گیا ہے تو آپ کو چھت لگانا تو پلر لگانا پڑے گا نا ہاں۔ یا بغیر پلر کے چھت ہو جائے گا نہیں ہوگا کیونکہ رکن ہے وہ کیا ہے وہ رکن ہے اس کے بغیر نہیں ہوگا تو اسی نماز کا رکن ہے اس کے بغیر نہیں ہوگا تو نویں چیز کیا ہے آخری تشہد یہ رکن ہے ٹھیک ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے تعلق سے تو یہ جو آخری تشہد کیا ہے وہ رکن ہے دسویں چیز کیا ہے کہ آخری تشود میں اطیات پڑھنا دروش اطیات پڑھنا شریف پڑھنا بھی رکن ہے وہ گیارہ ہو جائے گا تو دسواں رکن کیا ہے کہ اتحیات پڑھنا بیٹھنا اور اتحیات پڑھنا اس کے لیے اللہ وسلمات و طیبات نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام عباد اللہ صحیح ہے یہ اس کو پڑھنا ٹھیک ہے پہلے تشود کے اندر یہ پڑھنا رکو نہیں ہے کیا ہے واجب ہے پہلا تشود بھی واجب ہے اس کے اندر یہ پڑھنا بھی واجب ہے لیکن اگر آپ نہیں پڑھے اٹھ گئے مان لیجئے تو آپ سردے سو کر لو ادا ہو جائے گا لیکن جو آخری تشود ہے اس کے اندر تیاد پڑھنا کیا ہے واجب ہے رکن رکن ہے احتیاط پڑھنا آخری تشود کے اندر گیارہویں چیز کیا ہے آخری تشود کے اندر ہمارے نبی پر درود پڑھنا یہ بھی رکن ہے جس میں انسان سلام پھیرتا ہے نا اس میں انسان کو درود شریف پڑھنا رکن ہے کیا شریف دروشری صلی اللہ محمد والا محمد کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ ابراہیم نے کہا حمید مجید وبارک بارک محمد و اعلی علی محمد کما بارک ابراہیم وعلی علی ابراہیم کا حمید مجید تو دو چیزیں اس کے اندر ہیں کیا ایک بلکہ تین چیزیں آخری تشہد کرنا نمبر اس میں دوسرا کیا ہے تحیات پڑھنا اس میں اور تیسری چیز کیا ہے درو شریف پڑھنا یہ آخری رکا سے متعلق تین چیزیں یہ سب ضروری نہیں ہے یہ سب جو ہے بہتر آپ پڑھیں یا واجب کہہ لیجیے اس کو زیادہ زیادہ یا مسنون اور مستحب ہے یہ لیکن اتحیات اور درود شریف پڑھنا یہ رکن ہے اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی جس میں آپ سلام پھیرتے ہیں اس میں اگر آپ نے تیات نہیں پڑھا شریف نہیں پڑھا آپ کو دوبارہ تشود کر کے تیات پڑھنا پڑے گا شریف پڑھنا پڑے گا اس کے بعد پھر آپ کو سدے سو کرنا پڑے گا کتنی چیزیں ہو گئیں بارہ گیارہ چیزیں ہوں گی نا بارہویں چیز کیا ہے چلے ہی سب پڑھ لیتے ہیں پرامد چیز کیا ہے درو شریف ہاں سلام پھیرنا یہ بھی رکن ہے سلام پھیرنا کیسے نماز سے آپ نکلیں گے السلام علیکم سے نکلیں گے نماز میں کیسے داخل ہوتے ہیں اللہ اکبر سے نماز میں کیسے نکلیں گے السلام علیکم سے ہاں تو السلام علیکم سلام پھیرنا یہ نماز کا رکن ہے اللہ کے سلوک حدیث ہے تحریم و تقبیر و تحریل و تسلیم نماز کے اندر کیا ہے حرام کر دینے والی چیز اللہ اکبر ہے اور حلال کر دینے والی چیز کیا السلام علیکم کہنا ہے اللہ اکبر آپ نے کہہ دیا اب آپ پر کچھ چیزیں حرام ہو جائیں گی بات چیت نہیں کر سکتے چل پھر نہیں سکتے موبائل میں جواب نہیں دے سکتے ہے نا تو یہ آپ کے اوپر حرام ہو جائے گا جب آپ نے کہا السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ خلاص اب آپ بات چیت کر سکتے کھانا کھا سکتے ہے کہ نہیں ہے ہاں جی۔ تو السلام علیکم کہنا یہ کیا ہے یہ رکن ہے کتنی چیزیں ہو گئیں بارہ ہو گئی اب دو چیز اور بچتی کیا دو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو ترتیب کے ساتھ کرنا ترتیب کے ساتھ نماز کیسے پڑھیں گے ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے پہلے کیا ہوگا کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہیں گے اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے رکو کریں گے سجدہ کریں گے ہے نا جی۔ اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے بھی پھر آپ کھڑے ہوں گے سیم سیم کریں گے اس کے بعد سلام پھیرنا ہے تو اس میں بیٹھیں گے آپ اب آپ اگر بدل دیں پہلے سجدہ کر لو پھر کھڑے ہو کر کے رکو کرو نماز ہوگی جی نہیں ترتیب ضروری ہے رکن ہے ترتیب ترتیب کے ساتھ قیام پھر رکو ہے پھر سجدہ کرنا ہے اب کوئی آدمی پہلے سجدہ کر لے پھر اس کے بعد کھڑا ہو پھر رکو کرے اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی جیسے وضو ہے نا وضو ترتیب سے کرتے ہیں نا جی۔ پاؤں بعد میں دھلتے کوئی پاؤں پہلے دھل لے جی اس کے بعد ہاتھ دھلے اس کے بعد سرپرست نہیں ہوگا اس کا وضو ترتیب کے ساتھ وضو کرنا ایسی نماز بھی ترتیب کے ساتھ آپ کو پڑھنا یہ تیرہ چیز ہوگی چودہویں چیز کیا ہے اعتدال کے ساتھ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا اگر کوئی آدمی بغیر اعتدال کی نماز پڑھے گا سکون نہیں ہے اطمینان نہیں جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص تشریف لائے انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی جلدی جلدی ہمارے بھی کو آ کر کے سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا کہا جاؤ ارج فصل فعین نقل ہم تسلی جاؤ دوبارہ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی ہے پھر کے بیچارے دو رکعت پڑھ کر کے آئے کیونکہ سیکھنے کا زمانہ تھا نا وہ جی ہاں اب تو ساری چیزیں موجود ہیں اس وقت صحابہ سیکھ رہے تھے کیسے روزہ رکھنا ہے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا نماز کیسے پڑھنی ہے سب سیکھ رہے تھے اب تو سب اللہ کے رسول نے بتا دیا سب موجود ہے حدیثوں کے اندر صحابہ نے سب بتا دیا ہے تو پھر گئے دو رکعت پڑھ کر کے آئے پھر سلام کیا تو ہمارے نے کہا جاؤ پھر سے پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی ہے تین بار ایسا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے بہتر نہیں پڑھنا جانتا ہوں کیسے پڑھوں مجھے بتا دیجیے آپ ہاں۔ پھر ہمارے بھی ان کو پورا نماز کا طریقہ بتایا پورا ایک نماز کا طریقہ بتایا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو تو اعتدال کے ساتھ اللہ اکبر کہو سور فاتحہ پڑھو رکو کرو ساری چیزیں جو رکن ہیں جن کا کرنا ضروری ان کو ترتیب کے ساتھ ہمارے بھی ان کو بتایا تو اسے کیا معلوم ہوا کہ اعتدال کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ جلدی جلدی نماز پڑھنا یہ منافق کی نماز ہے کوے کی ٹھونگ مارتا ہے جیسے کوے ٹھونگ مارتا جلدی جلدی کھانا کھاتا ہے اس سے ہمارے نبی نے منع فرمایا اس طریقے سے نماز نہ پڑھیے ایک آپ ایک کو آپ نے دیکھا کہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تو ہمارے نبی نے فرمایا اگر اس آدمی کی وفات ہو گئی تو ہماری ملت پر اس کی وفات نہیں ہوگی یعنی دین پر اس کی وفات نہیں ہوگی اس لیے ترتیب کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ضروری ہے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں بڑی جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں رکو میں جائیں گے رکو کے بعد کھڑے ہوں گے سر اٹھائیں گے سدے میں چلے گے سدے کے بعد سر اٹھائیں گے بیٹھیں گے نہیں دوسرے سدے میں چلے جائیں گے ایک منٹ کے اندر ان کی دو تین رکعت ہو جاتی ہے یہ صحیح نہیں میرے بھائی نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں خضو کے ساتھ پڑھیے قداف المومن الزین فیصلہ خواہش وہ مومن کامیاب ہوں گے جو خوشو خدو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا جلدی نہیں کرنا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اللہ کے حضور ہم کھڑے ہوتے ہیں اس لیے اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنا اعتدال کے ساتھ تمام چیزوں کرتے ہوئے دکھانے لوگوں کو کہ یہ نہیں بتانا کہ ہم نے اتنا پڑھ لیا نماز کم پڑھیے لیکن اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھیے کوالٹی ہونی چاہیے تمام چیزوں کے اندر تو اس لیے ان ارکان کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کتنے ارکان ہو گئے چودہ میں ترتیب سے پھر بتا دیتا ہوں نمبر ایک کھڑا ہونا قیام نمبر دو تکبیر اللہ اکبر کہنا اسی سے میں داخل ہوں گے نمبر تین سور فاتحہ نمبر چار رکو کرنا نمبر پانچ رکو کے بعد کھڑا ہونا ٹھیک ہے نمبر چھ سات آزا پر سجدہ کرنا ٹھیک ہے سات آزا پر سات ہڈیوں پر سجدہ کرنا نمبر سات سجدے کے بعد سر اٹھانا نمبر آٹھ دونوں سدوں کے درمیان بیٹھنا نمبر نو آخری تشہد آخری تشہد بیٹھنا نمبر دس اطیات پڑھنا تشود آخری تشود کے اندر نمبر گیارہ شریف پڑھنا میں ترتیب سے بتا رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے ایسی نماز پڑھتے نا ہم لوگ جی،, جی۔, جی نمبر بارہ سلام پھیرنا اور نمبر تیرہ ترتیب کے ساتھ پڑھنا نمبر چودہ سکون اور اطمینان اور خوشبو کے ساتھ نماز پڑھنا یہ چودہ ارکان ہے اس کو پہلے سن لیجیے آپ لوگ جو میں بتا رہا ہوں نماز کے ارکان جو چودہ ارکان ہو گئے جس کو آپ نے سنا ہے ارکان کا مطلب ہوتا ہے کہ پلرس بنیاد ضروری ہے اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی اگر کوئی جان بوجھ کر کے چھوڑ دے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گی اگر بھول کر کے چھوڑ دیا آپ نے رکو چھوڑ دیا بھول گئے تھے آپ اب آپ کو رکو بھی دہرانا پڑے گا اور سدے سو بھی کرنا پڑے گا سدے سو کا مسئلہ آئے گا تو اور تفصیل سے بتائیں گے تو نماز کے چودہ ارکان ہیں ان ارکان کے ساتھ ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنا چاہیے اگر ان ارکان کے ساتھ پڑھیں گے اور نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق تب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری نمازیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوں گی اگر جلد بازی کریں گے خوشو خوشوخو نہیں ہے اطمینان نہیں ہے اور جلدی جلدی پڑھ رہے ایک ایک رکو منٹ کے اندر تین تین چار چار رکعت لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں دو دو رکعت لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں وہ فٹافٹ پھٹافٹ یہ فٹافٹ نہیں کرنا ہے یہ یہاں پر ترتیب کے ساتھ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا تو یہ نماز کے چودہ ارکان ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان پر عمل کرنے کی دے جی بھائی آپ کا کیا سوال ہے سوال یہ جمعہ سے پہلے دو رکعت سنت ہے ٹھیک ہے دو رکعت اس سے زیادہ انسان کو اختیار اگر انسان کے پاس وقت ہے تو چار پڑھے چھ پڑھے آٹھ پڑھے دس پڑھے بارہ پڑھے کوئی مسا نہیں ہے جمعہ کے دن خطبے سے پہلے ٹھیک ہے اگر امام مسجد میں آ گیا خطبہ شروع ہو گیا خطبہ شروع ہونے کے بعد صرف دو رکعت پڑھنے کی اجازت ہے اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے اور اگر آدمی بہت پہلے آ گیا خطبہ شروع ہونے سے اب وہ چاہے تو دو دو کر کے نماز پڑھتا رہے یا دو کر کے بیٹھ گیا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے شریف پڑھ رہا ذکر و اذکار کر رہا جو بھی کرے ہو ٹھیک ہے تو جمعہ کے دن خطبے سے پہلے سنت کی کوئی متعین تعداد نہیں دو رکعت ہے اس کے بعد انسان کو اختیار ہے اگر اس کے پاس وقت ہے امام ابھی نہیں آیا پڑھنا چاہتا ہے دو دو کر کے پڑھتا رہے وہ جتنا بھی پڑھنا چاہے ایسا نہیں صرف چار ہی پڑھنا ہے یا صرف چھ ہی پڑھنا ہے نہیں آدمی کو اختیار ہے چاہے چار پڑھے چھ پڑھے آٹھ پڑھے لیکن جب خطبہ شروع ہو گیا تب سب بند کر دینا ہے اور اگر خطبہ شروع ہو گیا اس کے بعد کوئی مسجد میں آتا ہے تو کتنا پڑھنا ہے دو دو ہی پڑھنا اللہ کے سویسا المسد و المسجد و یختب فلاح اجلس فلاح احت کارکاتین کہ جب کوئی مسجد میں آئے جمعہ کے دن اور جمعہ کا خطبہ شروع ہو گیا ہو تو دو رکعت کے علاوہ زیادہ نہ پڑھے صرف دو رکعت پڑھے اس کے بعد وہ خطبہ سنیں بہت سارے لوگ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے خطبہ شروع ہو جاتا آتے ہیں بعد میں چار رکعت پڑھ کر کے اس کے بعد بیٹھتے ہیں غلط طریقہ یہ دو ہی رکعت پڑھنے کی اجازت ہے اس سے زیادہ نہیں ہے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا کہ مانوی فرماتے کہ دو رکعت پڑھے بس بیٹھ جائے اس سے زیادہ نہ پڑھے ٹھیک ہے یہی آپ کا سوال تھا جی جی اور نماز کے بعد چار رکعت اگر مسجد میں پڑھتے ہیں چار رکعت پڑھیے گھر میں جا کے پڑھتے ہیں دو رکعت سب میں کیا کرتا ہے آدمی سب اچھا، دو رکعت پڑھ کے تشاوت ہے ہے پھر پھر اٹھتا اٹھ کے اور دو ہے نہیں دو دو کر کے پڑھی آپ دو دو ہاں صحیح طریقہ اللہ کے کا جو سنت ہوتا ہے دو دو کر کے پڑھنا اللہ کے سلقدی سلاۃ اللہ اور نہارے مسنا مسنا رات اور دن کی نماز دو دو کر کے دو کر کے پڑھیں اسے آپ دیکھیں تراوی نماز دو دو ہوتی ہے چار رکعت ایک ساتھ نہیں پڑھتے دو دو کر کے پڑھتی ہے فرض ہے ظہر اثر اور عشا کی چار پڑھتے ہیں سنت اور نوافر کے اندر دو دو کر کے پڑھنا ہے تو دو کر کے پڑھیں آپ تحت المسد بھی ہو جائے گی اور دوار کی دو رکعت سنت بھی ہو جائے گی پھر دو رکعت پڑھ لیں گے آپ کی دوار کی چار رکعت سنت ہو جائے گی ٹھیک ہے جی جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے دعائس سنا پڑھنا مصنون ہے آگے آئے گا دعائس سنا پڑھنا ضروری نہیں ہے مصنون ہے اگر پڑھیں گے الحمد نہیں پڑھیں گے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی ایسا ہوتا ہے جو مطلب نہیں پڑھ پاتے ہیں نہیں تو پڑھنا چاہیے بہرحال لیکن اگر دعائیں سنا رہ گئی ہے تو آپ جو ہے نماز آپ کی ہو جاتی ہے دعائیں سنا یہ سنت ہے پڑھنا اسی آپ دیکھیے جنازے کی نماز میں دعائیں سنا نہیں ہوتی ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے لیکن نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس اس لیے لیے دعائیں سنا یہ جو ہے مصنون ہے سنت ہے کریں گے سواب ملے گا نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا بہت سارے لوگ سر جی یہ کچھ بولتا ہے نا جی، جی، غلط ہے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں نیت صرف اللہ اکبر سے ہاں، دل کے رادے ہاں، نیت دل کے رادے کا نام اس سے پہلے بار بار بتا چکے ہیں آپ جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے آپ کے دل میں رہتا نا کہ ہمیشہ کی نماز پڑھ رہے ہیں مغرب پڑھ رہے ہیں فجر پڑھ ہے یہی آپ کی نیت ہے اس کو زبان سے کہنا یہ غلط ہے اللہ آپ کی بات کو دل کی بات کو جانتا کہ نہیں جانتا ہے جانتا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے آپ عشاء پڑھنے آئے تو عشاء میں چار ہی رکعت ہوگی نا منہ کدھر رہے گا کعبہ ہی طرف رہے گا نا تو وہی تو لوگ کہتے ہیں میں نیت کرتا ہوں عشاء کی سماؤں کے پیچھے چار رکعت میرا منہ کعبہ شریف اس میں اللہ اکبر بھائی اگر آپ کا منہ کعبہ کی طرف نہیں ہوگا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے ہو جائے گی نہیں ہوگی لیکن اپنا بہت جی ہاں۔ گمراہ ہمارے یہاں تو اس لیے کہنا صحیح نہیں ہمارے بھی اللہ اکبر سے نماز شروع کر دیتے السلام علیکم پر نماز ختم کر دیتے ہاں، دل کے رادے کا نام ہے نکالا تو ہاں، بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے وہی نیت آپ کی آپ وضو کرتے ہو اور دنیا میں بہت سارا آپ کام کرتے ہو کیا زبان سے کہتے ہو مان لیجیے جیسے آپ مال جمعہ کا خطبہ سنتے کیا نیت کرتے کہ میں جمعہ خطبہ سننا اللہ کے واسطے یا قرآن آپ پڑھتے ہو قرآن پڑھنا عبادت ہے نا ہاں کسی کو صدقہ خیرات کرتے ہو کسی کو زکوٰۃ دیتے ہو تو کیا نیت کرتے ہو کہ میں نیت کرتا ہوں اللہ کے واسطے اس آدمی کو زکوٰۃ دے رہا ہوں دس ریال بیس ریال کوئی کچھ کہتا ہے نہیں کہتا کوئی آپ قرآن پڑھتے ہو کہتے نہیں کہتے ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں اللہ کے واسطے قرآن پڑھوں گا آج اس مسجد میں سور فاتحہ سور بقرہ سور ناز نہیں انسان کہتا تو نیت دل کے ہے کر انسان میں دل میں رہتی نیت کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ کے واسطے ایسے انسان دل میں رہتا ہے کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں میں نیت کا مطلب یہی کہ آدمی کا ذہن حاضر رہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں یشا کی نماز ہے تو ایشا کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں میں یہ نہیں ہے تو بس انسان کے دل میں رہے یہ یہ نہ ہو کہ ایشا کی نماز میں کھڑا ہے اور وہ جو سمجھے کہ زور پڑھ رہا ہوں میں اور وہ خیراتی کرنا بھول چھوڑ دے امام مان لیجیے یا مغرب سمجھ رہا کہ مغرب پڑھ رہا ہوں تین رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کے دل میں رہے کہ میں کون سی نماز کے لیے کھڑا ہوں آپ کے دل میں نیت ارادہ ہونا چاہیے اسی کا نام نیت ہے اس کو زبان سے کہنا یہ دین کے اندر غلط ہے کسی بات نماز نہیں گا تو ہم اتری ہاں، کی نماز پڑھنا چاہیے ہمارے نبی نے کبھی نہیں چھوڑا ہے ہاں۔ بھائی بالکل ہمارے نبی نے کبھی اتری کی نماز نہیں چھوڑا ہمیشہ اتری کی نماز پڑھتے تھے اس لیے مسلمان سے اتری کی نماز چھوڑنے کے ہاں، جی جی وہ طریقہ صحیح ہے وہی طریقہ صحیح نہیں بالکل بالکل وہ طریقے دیکھیں ماشاء اللہ کی دو رکعت پڑھ کے سلام پھیریے پھر ایک رکعت پڑھیے یہ منبی کا طریقہ اور اگر تین رکعت ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی جائز ہے لیکن دو رکعت کے بعد تشود نہیں کرنا جو بھی عمل ہم لوگ کرے اللہ تشود نہیں کرنا ہونا چاہیے جی ہاں تشود نہیں کرنا عبادت قبول نہیں ہوگا بالکل اگر تین رکعت ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو دو رکعت پڑھنے کے بعد تشود نہیں کرنا ہے تینوں ایک تشود سے پڑھنا ہے وہ بھی ہمارے بھی ثابت ہے لیکن زیادہ تر آپ کا عمل کیا تھا دو رکعت کے بعد آپ سلام پھیر دیتے تھے تشود بیٹھتے تھے سلام پھیرتے تھے پھر رکعت پڑھتے تھے یہ زیادہ تر ایسے کرتے تھے تو اتری کی نماز بھی ہماری تین رکعت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ دو رکعت کے بعد سلام پھیر تو پھر رکعت پڑھو اور اگر تینوں ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو دو رکعت کے بعد تشود میں نہیں بیٹھنا ہے تینوں رکعت ایک تشود اور ایک سلام سے پڑھنا ہے اللہ کے سر کی سنت کے مطابق آپ کے طریقے کے مطابق نماز ہوگی تبھی اللہ قبول کرے گا جی جی اللہ کے کہتی سلو کمارا وسلی جس طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں اسی نماز پڑھو جی ہاں تو اس طریقے سے طریقے نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق جزاک اللہ خیر و صلاب محمد والا علیہ صاحب نہیں رکن کو دہرائیں گے جیسے مان لیجیے آپ کا سجدہ رہ گیا تو آپ کیا کریں گے ایک سجدہ کریں گے جیسے آپ مان لیجیے پہلی رکعت کے اندر آپ کا سجدہ چھوٹ گئے ایک سجدہ کیا آپ کھڑے گئے اب آپ نماز پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے آخر میں کیا کریں گے ایک اور سجدہ کریں گے آپ پڑھنے کے بعد ایک سجدہ اور کریں گے اس کے بعد پھر جو ہے دونوں طرف آپ سلام پھیر لیں گے پھر سجدے سو کر لیں گے سلام کے ہاں اور چاہیں تو دو سجدے سو کر لیں اس کے بعد پھر سلام پھیر لیں دونوں طریقہ جائز ٹھیک ہے جب کمی ہوتی ہے نقش تو انسان دو سجدے سو کب کرتا ہے سلام پھیرنے سے پہلے اور اگر زیادہ ہو جائے تو انسان سلام پھیرنے کے بعد سجدے سو کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر یہ دھیان نہ رہے انسان کو اتنی باریکی نہ معلوم رہے تو انسان کو دو سجدے سو کرنا رکن دہرانا ہے دو سجدے سو کرنا اگر آپ کا مان لیجیے رکو رہ گیا تھا ٹھیک ہے رکو تو رکو رہ جانے کے بعد کیا کریں گے آپ آپ نماز پڑھتے جائیں گے آخر میں جب آپ آئیں گے تو آپ کیا کریں گے سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو رکو کرنا ہے رکو کے بعد پھر تمام اعمال کرنا پڑیں گے دو سدے سو دو سدا کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد سلام پھیر کر کے دو سدے سو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ہاں تو اس طریقے سے کرنا اگر سجدہ ہے ایک سجدہ رہ گیا تھا تو آپ ایک سجدہ کریں گے اس کے بعد تشود کریں گے آپ کیونکہ سجدے کے بعد تشود ہوتا ہے تو جو رکن رہ گیا اس رکن کو کرنا ہے اور اس رکن کے بعد والے تمام اعمال کو بھی آپ کو کرنا ہے ایک ہی کرنا ہے ایک رہ گیا تھا نا ایک کیا تھا آپ نے تو ایک ہی کریں گے ہاں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ بات سمجھ آ گئی نا تھا تو وہ تو بعد میں سجدہ سو کر لو نا برابر سلام پھیرنے کے بعد کر لو جی، اسے دونوں جائز نا میں نے کہا کہ سلام پھیرنے سے پہلے بھی سلام پھیرنے کے بعد اب آپ کو یاد آیا کہ میں نے سدے سو نہیں کیا سلام پھیرنے کے بعد کر لیجیے تو سدے سو اس کا ہو جائے گا السلام علیکم سلام کا ہوئی آ